إن الحمد لله نحمده ونعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذلنا ومن يذلله فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه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 وما يذكر الا اولو الالباب محترم سامعین نوجوان ساتھیوں حاضرین مسجد دینی ماں اور بہنوں یہ صورت البقرہ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے حکمت حکمت کا مطلب یہ ہے کہ انسان دین یا دنیا کا جو کام بھی کرے دنیا میں جو فیصلہ کرتا ہے جو قدم اٹھاتا ہے خوب حکمت دانائی علم کی روشنی میں سمجھ بوجھ کر کے اسے قدم اٹھانا چاہیے انسان لا علمی بے سوچے سمجھے کوئی کام نہ کر گزرے اور وہ انسان ہمیشہ بڑا کامیاب رہتا ہے جو کام یا جو شخص اپنے تمام کام تمام معاملات کو خوب اچھی طرح سے غور فکر کر لینے علم و بصیرت کی روشنی میں کیا انجام دیتا ہے اسی لیے حکمت کا معنی یہ بتایا جاتا ہے علم اور فہم یعنی آدمی کے اندر آدمی کے پاس علم ہو اور آدمی کے اندر سمجھ پائی جائے سمجھ بوجھ سوجھ بوجھ رکھنے والا ہو عقل مند ہو نادانی حماقت اور بیوقوفی سے کام نہ لیتا ہو اسی لیے بہت سارے اہل علم نے حکمت کا معنی بڑے مختصر انداز میں یہ بتایا دو لفظوں میں کہ حکمت جس کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے حکمت عملی جس کو اردو میں کہتے ہیں حکمت عملی یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کوشش کرے کہ صحیح کام یا صحیح بات کرے اور کبھی برائی نقصان اور خسارے جیسی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچا لے اس کو کہا جاتا ہے حکمت رب العالمین قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں یہ اتل حکمت میں یشا یہ نعمت سب کو نہیں ملتی بہت ہی کم لوگوں کو ملتی ہے اس کو حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اتل حکمت میں یشا جس سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اسے حکمت علمی حکمت عملی سے نواز دیتے ہیں ہر ایک نہیں پاتا اللہ کا جس پر فضل ہوتا ہے اسی کو یہ حکمت ملتی ہے وہ حکمت فقط اوتیا یا پیرا اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کر دیا سمجھو کہ بہت بڑی خیر و برکت کی چیزیں اسے عطا کر دی گئی اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو یہ علم حکمت سے نوازے یہ حکمت اللہ تعالیٰ کے ان عظیم الشان نعمتوں میں سے ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو لے کر کے بھیجا تھا وقت من اس بات رسول والی کتاب ان قبر الفیق غلط اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے لقد من ان مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہے بہت بڑا احسان ایمان والوں کے ساتھ کیا کہ ان میں سب سے علم و فہم حسب تکوا پرہیزگاری جو سب سے اچھا انسان ہو سکتا تھا اسی کو رسول و پیغمبر بنا کر کے ان کے یہاں بھیجا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول و پیغمبر بنایا جنہوں نے آ کر کے دنیا والوں کے سامنے چار چیزیں رکھی ملک لقدمن لکڑمن أن الله ولا المؤمنين إذ بعض فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ایک کام تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ تعالیٰ کی آج آپ کر کے سناتے ہیں ہمارے نبی وجہ سکی ہی دوسرا عمل یہ ہے کہ ہمارے نبی ان کا تشکیہ کرتے ہیں ان کو گناہوں اور برائیوں سے پاک و صاف کرتے ہیں نمبر تین وجہ الم الکتاب ہم نے جو قرآن نازل کیا اس کتاب کی تعلیم دیتے ہیں نمبر چار ول حکمت حکمت و دانائی اور علم حکمت کی باتیں ہمارے نبی ان کو سکھلایا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی حکمت کی روشنی میں گزاری ہے آپ کے ارد گرد اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اپنے ساتھ رہنے سہنے والوں کے ساتھ کے ساتھ ہمیشہ آپ نے حکمت کا مظاہرہ کیا ہے اور حکمت سے معاملہ کیا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے ذرا اس واقعے پر غور کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب نبی اور پیغمبر نہیں بنایا تھا ابھی آپ پر تو و نبوت نادل نہیں ہوئی تھی وہی کا نزول نہیں ہو رہا تھا اس وقت مکے کے لوگوں نے جب خانہ کعبہ کو ڈھا کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا اور حج اسمت کو اس کے مقام پر نصب کرنے اور وہاں گاڑنے کی نوبت آئی تو جتنے قبیلے تھے مکے کے ہر قبیلہ کہتا تھا میں اچھا ہوں اور یہ قیمت میں انجام دوں گا اور خانے کا یہ حج اسمت کو اٹھا کر کے ہم یہاں نصب کر دیں گے ہر قبیلے یہاں تک کہ مار پیٹ کر و بارت کی نوبت آ گئی ہر قبیلے والا تلوار لے کر کے کھڑا کہ ہم ہم یہ فریدہ انجام گے کیوں اس قوم کا اس قبیلے کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا جس کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے دے کہ حجر اشوت کو اٹھائے اور وہاں دیوار پر نصب کر دے کافی بات آگے بڑھی اب آپس میں دست تقریبا تھے مار پیٹ کی نوبت تھی تلواریں نکل پڑی تھیں اتنے میں نبی علیہ السلام کام آتے ہوئے آئے لوگوں نے کہا قد جا الامین یہ دیکھو امین آ رہا ہے امانت دار آ رہا ہے سدا کا سچا انسان آ رہا ہے یہ جو فیصلہ کر دے گا اس کو سارے لوگ قبول کر لیں گے پورے مکے کے لوگ ہر قبیلے کا انسان تلوار لے کر کے کھڑا ہوا ہے اور قریب ہے کہ کب وارت شروع ہو جائے اور مکے کا سرزمین اچانک خونوں سے ڈوب جائے لیکن نبی علیہ سراف شام کو دباتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تو سارے دشمن سارے کفار نے ہی کہا اب یہ محمد آ رہے ہیں یہ جو فیصلہ کر دیں گے اس کو قبول کر لیا جائے گا لوگ یہ سمجھتے رہے اب نہ اس قبیلے کی چلے گی نہ اس قبیلے کی چلے گی نہ اس کی چلے گی اب سے زیادہ سچا انسان کون ہے اب سارے لوگ کہیں گے محمد ہی اس کو اٹھا کر کے نصب کر دے اور واقعی اگر نبی علیہ السلام صاحب نصب کر دیتے اور لوگوں کو فیصلہ سنا لیتے بھائی کوئی قدیلا نہیں مل کے میں اپنے چچا کے ساتھ مل کر کے اس کو نصب کر رہا ہوں تو کوئی انکار کرنے والا نہیں تھا لیکن نبی علیہ السلام نے ایسا کرنے کے بجائے بڑی حکمت سے کام لیا سوجھ بوجھ سے کام لیا اور سارا جھگڑا ایک لمحے میں ختم ہو گیا ساری دشمنیاں دوستی میں تبدیل ہو گئی اور خانہ جنگی سے پورا ملک بچ گیا نبی رسراسا نے ساتھ نمایا بھائیو میرا فیصلہ یہ ہے کہ پہلے ایک چادر لائی جائے ایک بڑی سے چادر لائی گئی چادر بچھا کے رکھ دی گئی نبی رہتا نے اس کو اٹھایا اور چادر میں رکھ دیا اور فرمایا اب ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی اس چادر کو اٹھائے اور اٹھا کر کے کھانے کا واقع دیوار تک لے کر کے آئے اور کسی ایک قبیلے ہاں- کا ہاتھ نہیں لگے گا مکے میں جتنے قبیلے چھوٹے بڑے ہیں ہر قبیلے کو شریک کیا جائے گا آپ کی رائے اتنی پسند تھی ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنا اپنا ایک سردار مقرر ایک نمائندہ مقرر کیا اور اس نے آ کر کے چادر کو ہاتھ لگایا اور چادر کو اٹھا کر کے جب حضر حضرت چادر اٹھا کر کے جب لوگ دور سے لے کر کے آئے کھانے کعبہ کے دیوار کے قریب تو نبی السلام نے اٹھایا اور اپنے دست مبارک کو نصب کر دیا سارا جھگڑا ختم ہو گیا اس کو کہا جاتا ہے حکمت ہر ہر معاملے میں انسان حکمت کا مظاہرہ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی ذمہ داری جو تھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا آپ جانتے ہی پورا عرب جو ہے بت خانہ بنا ہوا تھا بت پرستی عام تھی شراب نوشی عام تھی لیکن نبی علیہ سلاط اسلام سلام لوگوں کو دعوت دیا تو دعوت میں ادو سبیل ربی کا دل حکمت ہی آسن اللہ نے حکم دیا اے ہمارے نبی آپ ان کو بلائیں تو حکمت کے ساتھ دعوت دیں دین کی دعوت دیا آپ نے پورے عرب میں اور پوری دنیا کے اندر اسلام جو آج آپ کو نہ بنا رہا ہے یہ نبی علیہ السلام کی حکمت کا معاملہ تھا ادو الا سبیل ربی کا دل حکمت والموعدت الحسنہ آپ نے کس قدر صبر سے تحمل سے حکمت سے کام نام لیا دعوت تبلیغ میں اگر تفصیل میں جائیں تو کافی وقت چاہیے صرف بڑے اختصار کے ساتھ ایک واقعہ بتاتے ہیں حکمت کی ضرورت ہے آج ہمارے ہاں ساری لڑائیاں سارے جھگڑے ساری بدنظمیاں جو پیدا ہوئی ہیں ہمارا معاملہ صرف جوش کا ہے ہم جوش میں آ جاتے ہیں اس قدر کہ ہوش کو بھول ہوش ختم ہو جاتا ہے ہم حقیقت کو بھول جاتے ہیں اسی لیے ہمارا سارا کام بگڑ جاتا ہے حکمت ہم نے نظر انداز کر دیا نبی علیہ کی حکمت ذرا دیکھیں مسجد نبوی ہے مسجد کا احترام واجب ہے مسجد کی توحیر حرام ہے مسجد کی ادبی حرام اللہ نے قرار دیا ہے لیکن نبی علیہ السلام بیٹھے ہی نہیں اتفاق ایک بدو آیا آپ سے کچھ سوال کیا آپ نے سوالوں کا جواب دیا جواب پا جانے کے بعد بیٹھا تھا اس کو پیشاب لگا عرب کے لوگوں میں اتنی زیادہ بے حیائی عام ہو گئی تھی کہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا کوئی ایک کی چیز نہیں تھی اللہ اکبر نبی علیہ السلام کی مجلس سے اٹھا لیکن سوچا یہ لوگ یہاں ہیں دوسری طرف کے کھڑے ہو کر کے دیوار پر پیشاب کرنے لگا اللہ اکبر مسجد نبوی کی دیوار ہو وہ بھی اندر کا حصہ ہو رحمت اللہ عالمین بیٹھے ہو سارے لوگ موجود ہیں وہ سب اتنی بڑی بے بھی کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے لگا جیسے اس نے پیشاب کرنا شروع کیا نبی علیہ لوگوں نے ڈانٹنا شروع کیا ماہ ماہ مارو اس کو پکڑو اس کو ہاں، دھکے دے اس کو اللہ کر سارے لوگوں نے ڈانٹنا شروع کیا لیکن حکمت کا تقاضا یہ تھا جو نبی علیہ السلام لے کر کے آئے تھے اور مسلمانوں کو جس حکمت کی تعلیم دے رہے تھے آج ہو والا قبر ہو لوگوں رک جاؤ خاموش ہو جاؤ سو جاؤ اس کو پیشاب کر لینے دو اس کا پیشاب روکو نہیں اللہ اکبر یہ حکمت سیکھو میرے بھائی ابھی صرف مسجد کی دیوار پیشاب کر رہا ہے اگر تم ڈانٹو گے وہ پلٹ کر کے اگر مسجد سے بھرا ہمارے گھر سے پوری مسجد ناپاک ہو جائے گی بظاہر عقل کہتی ہے اسی وقت اس کو بھگاتے لیکن حکمت کا ہے بہت اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں ایک حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس نے غلطی کی ہے ایک ہی مسجد ناپاک ہو رہی ہے لیکن اگر اس کو ڈانٹا اور بھگایا اور پیشاب کرتا ہوا وہ مڑ گیا بھگا تو پوری مسجد ناپاک ہو جائے گی اب آپ لوگ بتائیں حکمت کیا ہے اس کو پیشاب کر لینے دیا جائے یا اس کو مار کر کے ڈانٹ کر کے بھگایا جائے بہران لوگ خاموش ہو گئے نبی رحساس شام کا حکم تھا سب کی زمانے بند ہو گئی جب وہ پیشاب کر لیا پیشاب کر کے فارغ ہوا تو نبی علیہ السلام نے بھیڑا ایک صحابی کو ایک دو پانی لے کر کے آؤ دوڑا ہوا گیا شخص گیا لے کر کے پانی آیا اور نبی علیہ السلام نے اس کے پیشاب پر پانی اپنے دست مبارک سے ڈال دیا میں دیکھا تم لوگ اتنا بڑا مسئلہ بنائے تھے اور اتنی آسانی سے مسجد پاک ہو گئی اتنی آسانی سے مسجد پاک ہو گئی پھر آپ نے اس بدبو کو بلایا فرمایا سنو یہ مسجد جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کا ذکر و اسکار کے لیے اعتقام کے لیے تلاوت قرآن کے لیے بنائی جاتی ہے اگر کبھی پیشاب آ جائے تو مسجد کے باہر جا کر کے دور پیشاب کرنا چاہیے اللہ اکبر وہ شخص کہتا ہے اللہ کی قسم ہم نے دنیا میں زندگی میں ہزاروں استاد اور ہزاروں معلم دیکھا ہے لیکن محمد جیسا استاد میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا میرے بھائیو یہ حکمت نبی علیہ السلام شام نے حکمت اختیار کیا مسد احمد بن حنبل کی روایت ہے حضرت ابو امام الباہلی رضی اللہ تعالیٰ ہو حدیث کے راوی نبی علیہ السلام شام کی مجلس جمی ہوئی ہے ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد کنارے کھڑا ہوا بھری مجلس کے اندر حکمت ذرا دیکھو حکمت کا استعمال ذرا دیکھو حکمت سیکھو اور اپنے زندگی کے تمام معاملات میں حکمت اختیار کرو نبی علیہ السلام شام کے ساتھ مجلس مجلس میں ایک شخص آیا نوجوان اور کنارے کھڑے ہو کر کے کہتا ہے یا محسن یا رسول اللہ دینا آپ ہمیں سینا کرنے کی اجازت دے دیں صاحب اتنا بڑے غصے میں ہیں اتنا بدبت اتنا بیوقوف اتنے بڑے حرام کام کی اجازت اللہ کے رسول سے مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا سنسار کرو ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کو سوکوڑے مارو ایک اتنا بڑا نادان اور بیوقوف بیوقوف انسان ہے کہ نبی سے اجازت مانگ رہا ہے کہ آپ عزت نہیں سنا آپ ہمیں سنا کی اجازت دے دیں سارے لوگ غصے میں ہوئے اللہ سے بندہ خاموش ہو خود نو میں اگر آگے آ جاؤ آپ یہ اندازہ اختیار کیے معلوم پڑتا ہے کہ آپ سن نہیں رہے ہیں وہ بھی سوچتا ہے اور زور سے ہم کہیں گے دو قدم آگے وہاں تو آپ نے فرمایا کیا کہتے ہو عزت نہیں سنا یا رسول اللہ میں مجھے آپ زنا کی اجازت دیں وہ یہ سوچ رہا ہے اگر بغیر اجازت کے زنا کا کروں گا تو سنسار کیا جاؤں گا یا سو کوڑے مارے جائیں گے اور اگر پرمیشن مل گیا دینا کی اجازت مل گئی تو کوئی کچھ ہمیں بول نہیں سکے گا اور جس کا پرمیشن نبی نے دے دیا اللہ بھی دے دے گا بڑا ہوشیار بن رہا ہے اپنے آپ کو اللہ اور قریب آؤ ہو اکبر اور قریب آیا کیا کہتے ہو یا یار دینا اور قریب آ بالکل قریب آیا کاپتا ہوا کھڑا ہو گیا اب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید قریب آئے گا تو نبی علیہ صاحب گریبا پکڑیں گے آپ اس کے گرے گلے کو دبائیں گے اور گریبا پکڑ کے ہم لوگوں کے حوالے کر دیں گے کچھ لوگ اور کچھ سوچ رہے ہیں وہ وہ بیچارہ بھی نبی کا حکم ہے سوچا تو پھنس چکا ہوں نبی جتنا قریب بڑھائے چڑھتے جاؤ جب بالکل قریب آ گئے ہاں تو نبی علیہ صاحب نے فرمایا بتاؤ کیا یہ تم کو اجازت دے دیں تم کو اجازت دے دیں کیا تم یہ چاہتے ہو تمہاری ماں کے ساتھ کوئی کرے تمہاری بیوی بہن کے ساتھ کرے تمہاری بیٹی کے ساتھ کرے تمہاری خالہ کے ساتھ کرے تمہارے کے ساتھ یہ کوئی گندا عمل کرے ہر ایک پر اس نے کہا لا واللہ یا اللہ کی یا رسول اللہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ دونوں آپ پر قربان ہو میں اپنے خاندان کی کسی عورت کے ساتھ یہ پسند نہیں کرتا آرے فرمایا میرے بھائی اللہ کے بندے تو کیسا مومن ہے کہ اپنے لیے جو چیز نا پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے پسند کر رہا ہے اگر اگر تمہیں عبادت میں دے دوں اور جس کے ساتھ اس عورت کے ساتھ یہ کوئی عمل پہ عمل کرے گا آخر کسی کی بیٹی تو ہوگی کسی کی بہن تو ہوگی کسی کی خالہ تو ہوگی کسی کی ماں تو ہوگی کسی کی پھوپھی ہی ہوگی اپنے لیے تو ناپسند کرتا ہے اور تم کہ دوسروں کے لیے اس چیز کو پسند کرتا ہے حضرت بابا الماہی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ سمجھا رہے تھے وہ بیچارہ سمجھ رہا تھا اور آپ نے اپنا داہنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھا اور میں اس کی بھی قسمت جاگ اٹھی تھی برائی کے لیے برائی کے جہادت کے لیے اللہ کے نبی نے ایسی دوڑا دی کہ اب وہ برائی کے بجائے سیدھے جنت کی طرف چلا گیا اللہ کے رسول نے اس کے ہاتھ ہوں فرمایا اللہ آج تک اس نوجوان نے جتنے گناہ کیے ہو سارے گناہوں کو معاف کر دے وتا فرق اور اے اللہ اس کے دل میں برائی کے کتنے جذبات ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تمام برائیوں کے جذبات سے پاک کر دے نمبر تین وہ حسن فرجا اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دیں اب وہ امام آلواہی نبی اللہ تاران ہو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب اس کو یہ دعا دی اس کے بعد مرتے دم تک ہم لوگوں نے دیکھا چلتے پھرتے کسی عورت کے اوپر اس مرد مومن نے اپنی نگاہ بھی نہیں اٹھا کے دیکھی میرے بھائی ہو حکمت کا تقاضا ہے حکمت اپنا ہو جوش سے کام نہیں بنتا جوش خروش اور جذبات سے کام نہ لیا جائے حکمت استعمال کی جائے رب العالمین نے قرآن پاک اندر فرمایا حکمت ہم نے اپنے بندے حضرت لکمان کو حکمت سے نوازا تھا حکمت حکمت عملی اختیار کرو حکمت عملی اختیار کرو اور اپنے جذبات پر کنٹرول کرو اور جو کچھ کہتے ہو یا جو کچھ کرنا ہوتے کرتے ہو یا کہتے ہو اس پر خوب غور پر غور فکر کر لیا جائے اپنے اندر سنجیدگی پیدا کی جائے اکور اللہ من کل کلو الحمد للہ وقفا وسلام اللہ اما آباد میرے بھائی ہو آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دنیا کی ساری قومیں آپ کے خلاف سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھاتی جوش سے کام نہیں لیتی اور ہم مسلمان اپنے معاملات میں بھی سوچ سمجھ کے کام نہیں صرف جذبات سے کام لیتے ہیں یہی ہے آج ہمارے نقصان اٹھانے کا خسارا سبق خسارے میں جانے کا سبق ذرا دشمنوں کے پلان دیکھو ان کی تدابیر دیکھو ان کی حکمت عملیاں دیکھو اور اپنی نادانی اور اپنے جوش و خروش کو دیکھو رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرماتے ہیں امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ اپنے سنن کے اندر حضرت عبداللہ بن بشر المدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نمایا السمت الحسن السمت الحسن والتعدت والاقتصاد جزء من اربع من اربعات وحشین جزءا من النبوة او کما کارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ رمایا تین چیزیں نبوت کا چوبیسواں حصہ ہیں واہ اکبر یہ ساری چیزیں ہماری ہیں جو دشمنوں نے استعمال کیا ہمارے نبی نے تعلیم دی اور جب تک مسلمانوں نے ان تصویروں کو اور اس نبی کی تعلیمات کو اپنایا تب تک مسلمان غالب رہے دشمنوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی کامیابی کا رات کیا ہے اس رات کو انہوں نے اپنایا اور ہمیں زلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے نبی کا فرمان ذرا دیکھو اے لوگوں نبوت کے چوبیس حصوں میں سے ایک حصہ اللہ رب العالمین تین چیزوں کو بنایا ہے تین چیزیں ہیں ہماری تین تعلیمات ہیں یہ نبوت کے چوبیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے نمبر ایک اچھے چال چال اچھے چلن اچھی شکل صورت ہو اچھا لباس ہو اچھا طریقہ ہو اچھے چال چلن ہو ظاہری شکل و صورت لباس آپ کا اچھا ہو ایسا نہ ہو کہ وجہ میں تم ہو سارا تو تمدن میں ہو روز یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے ہو ہمیں غیروں کی نقل نہیں اتارنی چاہیے ہمیں اسلامی شکل و صورت اپنانا نبوت کے چوبیس حصوں میں سے ایک حصہ قرار دیا گیا ہے نمبر دو آپ نے ساتھ وقت تو وقت تو تو تو کہتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ غور و فکر کر کے سنجیدگی کے ساتھ کسی کام کے آگے پیچھے تمام معاملات پر غور کر لینے کے بعد قدم اٹھانا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کا چوبیسواں حصہ قرار دیا ہے جوش سے کام نہیں بنتا غور و فکر اور حکمت سے آپ کسی جوش میں آ جائیں کسی نقصان اور خسارے میں پڑ جائیں ایسا جوش خروش کسی کا ساتھ کسی کام کا نہیں اتو تو سنجیدگی حکمت عملی غور و فکر سے کام لینا نبوت کے چوبیس حصوں میں سے حصہ قرار دیا گیا نمبر دو آپ نے ساتھ رمایا ول اس نمبر تین ول اقتصاد اعتدال کی رات کھانے میں پی جینے میں خرچ کرنے میں دین میں اور دنیا کے تمام معاملات میں اعتدال کا سیرہ اختیار کرنا میانہ روی اختیار کرنا افراد و تفریح سے بچنا یہ بھی نبوت کے چوبیس حصوں میں ہیں امام ابو یالا رحمت اللہ علیہ اور امام بہتی رحمت اللہ علیہ بسنے رس سے ہی نقل کرتے ہیں نبی علیہ نے میں اے ریشا من اللہ حکمت سے کام کرنا غور فکر سے کام کرنا سنجیدگی اختیار اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے بول اجلت میں نے شیتان جو سوچ جذبات میں آ کر کے بے سوچے سمجھے قدم بڑھانا یہ شیطان کا مکرو فریب ہے شیطان سب سے زیادہ مسلمانوں کو اگر برباد کرتا ہے تو بے سوچے سمجھے جذبات اور جلد بازی سے جلد بازی سے ان کو ان کو برباد کرتا ہے اور جلد بازی کے ذریعے برگلا کر کے ان سے کام لے کر کے ان کا کام بنا دیا کرتا ہے اور امت نقصان اور خسارے میں پہنچ جاتی ہے آپ نے ساتھ نمایا اسی لیے ہمیں میرے بھائی کا کہنے کا مقصد یہ ہے ذرا سنجیدگی کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ غور و فکر کر کے جو بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی خود کرو نعمت اللہ علیکم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو وما اجر علیکم من الکتاب والحکمہ اللہ نے کتاب اور حکمت جو تمہیں عطا کیا ہے اس کا بھی اللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ رب العالمین نے اتنی بڑی نعمتوں سے تم کو نوازا ہے اللہ سب کو عمل توفیق سے فرمائے ہر ہر ایک کو کو سنت ہم نے مسلمان بھائی حکمت استعمال کرنے کی توفیق فرما اس کو سچا علم دے فہم دے تفقو عطا کرے اور اللہ تعالیٰ اسے حکمت سے نوازے عالمین ہم نے جو بیمار ہو شکرا کلی عطا فرما جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان حال بھائی ہے ان کی پریشانی پریشانی کو دور کر دے جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات کو آسان کر دے ارحال عالمین متحدہ عرب امارات کے حکمران اللہ تعالیٰ ان کو جو دنیا سے جا چکے ہیں شیخ زائد یا ان کے اور ساتھی اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھر دے ان کے منکر ان کے ان کی لبشوں سے درگزر فرما ان کے حسنات اور ہمارا شاہ کو قبول فرما لے جو موجودہ وقت جو وقت موجودہ وقت میں حاکم بنے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما ان کو وہی عمل کرنے کی توفیق دے جو امت کے لیے اسلام کے لیے ملک کے لیے امت مسلمہ کے لیے حق میں بہتر ہو اور ہر ایسے عمل سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ اور قدم کو روک لے جو امت کے لیے ملت کے لیے مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہو اللہ ولمسلمین ولمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ ان القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اکبر